اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت کرتے ہو اور تم کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو